حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ عمرہ ہے ہم نے اس کا فائدہ حاصل کیا ہے سو جس کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ حلال ہو جائے پوری طرح حلال ہونا اور قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت منکر ہے یہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر ایک